اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو نیزوں کا کھیل مسجد میں کر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو بنی ارفدا تم بے فکر ہو کر کھیلو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تیس